اقامت دین کا مفہوم جس طرح دین ایک انتہائی وسیع اور جامع اصطلاح ہے اسی طرح اقامت دین انتہائی وسیع اور جامع اصطلاح ہے اقامت دین کے مختصر معنی ہے دین حق کا حق ادا کرنا لیکن جب ہم اس اجمال کی تفصیل میں جائیں گے تو اس کے دس اہم اجزاء ہوں گے نمبر ایک دین حق پر ایمان لا کر اس کی مخلصانہ پیروی کی جائے نمبر دو دین حق کا اتباع پوری یکسوئی سے ہو نمبر تین دین حق کی پیروی پوری زندگی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں میں ہو نمبر چار دین حق کا اتباع ظاہر و باطن دونوں میں ہو نمبر پانچ ہر مومن اپنے گھر کے لوگوں اور اپنے اعزہ کو دین حق کی طرف دعوت دے اور اگر وہ مسلمان ہوں تو انہیں اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی جدوجہد کرے نمبر چھ خدا ناشناس اور آخرت فراموش لوگوں کو خدا کی بندگی آخرت طلبی اور دین حق کی پیروی کی دعوت دی جائے اور خدا کے باغیوں کو خدا کا بندہ بنانے کی جدوجہد کی جائے نمبر سات امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی پوری کوشش کی جائے اور امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دیا جائے نمبر آٹھ خدا کے دین کو خدا کی زمین پر نافذ کرنے کی جدوجہد کی جائے تاکہ کہ روئے زمین پر خدا کا دین قائم اور غالب ہو جائے نمبر نو سازگار اور ناسازگار سازگار ہر طرح کے حالات میں حق پر استقامت اختیار کی جائے اور جان مال اولاد اعزہ گھر بار رشتہ محبت مستقبل ضرورت پڑنے پر ہر چیز کی راہ حق میں قربانی دی جائے نمبر دس اقامت دین کا یہ سارا کام متحد و منظم ہو کر اجتماعی طور پر کیا جائے یہ ہے اقامت دین کا وسیع اور جامع مفہوم اور اس مفہوم میں وہ جماعت اسلامی ہند کا نصب العین ہے